بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی الذین اصطفا اما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا اس طریقے سے گزر رہا ہے کہ کل رات کو دیر تک تراوی پڑھنے کے بعد صبح سہری کے وقت کے لیے ہم سب بیدار ہو گئے موقع ملا تو کچھ تحجد کی نماز پڑھ لی اور سہری کھاتے ہی ہم سیدھے مسجد میں آ گئے اب فجر کی نماز پڑھ کر جا کر تھوڑا آرام کریں گے لیٹیں گے کہ جاب پر جانے کا کام پر جانے کا وقت ہو جائے گا پھر کام پر چلے گئے اور پورا دن اپنے کام کاج میں ہم نکال دیں گے اور اسی دوران عصر مغرب یہ ساری نمازیں بھی ہماری ادا ہوتی جائے گی وقت ملے گا تو ہم تلاوت کلام پاک بھی کر لیں گے اور پھر وہی عشاء کی نماز کا وقت آئے گا انشاءاللہ پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے دو گھنٹے تک مسجد میں رہیں گے اور اسی طریقے سے گویا ہماری رمضان کی سائیکل چل رہی ہے کہ بڑے مصروف اللہ کی عبادت میں نمازیں پڑھ رہے ہیں زکاة نکال رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مجاہدہ کر رہے ہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں کہ رمضان نہیں تھا یا رمضان آ گیا ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پہلے بھی روزہ نہیں رکھتے تھے مبارک مہینے میں بھی انہیں روزے کی توفیق نہیں ہوتی وہ پہلے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان کے مہینے میں بھی نمازیں ان کی چھوٹ جاتی ہے کبھی کبھی مڑ ہوا تو مسجد میں آ گئے ورنہ ایک عید سے دوسری عید پر ان کی مسجد میں حاضری ہوتی ہے ایسے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ایک طرف تو ہم ہیں ہیں جو جو اتنے مجاہدے کر رہے اور ایک طرف میرا وہ بھائی ہے ہے مسجد سے سے سے نمازوں دین اتنا دور لیکن انجام کے اعتبار سے دیکھو تو دنیا میں دونوں کا ریزلٹ سیم نظر آتا ہے تکلیف ہم پر بھی آ رہی ہے پریشانیاں ہم پر بھی آتی ہے ٹینشنز ہم پر بھی آتے ہیں بیماری میں ہم بھی مبتلا ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی پر بھی پریشانیاں مصیبت بیماری آتی ہے جو مجاہدہ نہیں کر رہے ہیں دین سے دور ہے تو ایسے ٹائم پر کبھی کبھی شیطان ہمیں بہتا دیتا ہے اور شیطان اپنی چال چلنے لگتا ہے کہ دیکھ وہ بھی مسلمان تو بھی مسلمان تو اتنی محنت کرتا ہے اور تیرے اوپر بھی حالات مصیبت پریشانی آتی ہے وہ بالکل آزادی کی زندگی ہے ہے اور اس پر بھی یہ کبھی کبھی حالات جاتے ہیں تو تو تو جب دونوں کا سیم اتنی محنت کیوں کرتا ہے اتنے مجاہدے کیوں کرتا ہے اس طرح شیطان کبھی کبھی ہمیں بہکانا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں میں تمہیں قرآن کی روشنی میں بتلا دو کہ یہ جو مجاہدے ہم برداشت کر رہے ہیں یہ جو رات دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں ہم اٹھا رہے ہیں یہ جتنی بھی محنتیں ہیں یہ بیکار نہیں جائے گی بلکہ قرآن کریم نے تین بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے محنتیں کرتے ہیں تین بڑے بڑے وعدے ہیں پہلا وعدہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں ہدایت سے مالا مال کر دوں گا دوسرا وعدہ اللہ کا ہے کہ میری نصرت اور میری مدد ان پر آئے گی اور تیسرا وعدہ اللہ کا ہے کہ میں عذاب علیم سے جو جہنم کا عذاب ہے اس سے ایسے ایمان والوں کو نجات دے دوں گا اور یہ سب قرآن سے پروف ہے قرآن کریم بیان کرتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں مجاہدے کرتے ہیں ہم ان کے لئے ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں حضرت تھانوی آل رحمہ نے بڑا پیارا ترجمہ کیا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم ان کے لئے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نَصْرٌ مِّنَ اللہ و فتح قریب کہ جو ہمارے لیے محنت مجاہدے کرتے ہیں ہماری نصرت ان پر آئے گی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت ہے نصر من اللہ و فتح قریب اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے देगा تو یہ دوسرا انعام اور تیسرا انعام بھی قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا حل دلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اگر تم مجاہدے کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے گا تو یہ تھوڑے دیر کی جو مصیبت ہے یا ہم یہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت سٹرگل کر لیتے ہیں یہ محنت بیکار نہیں جائے گی ہدایت بھی ملے گی نصرت بھی ملے گی اور جہنم کے عذاب سے پناہ بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ نے یہ حالات دنیا میں بتائے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے جب یہ عمال کیے مجاہدے کیے اللہ نے ان کی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں بتلائے صرف اگزامپل لے لو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مجاہدے برداشت کیے امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا ان کو مارتا مارتا مارتا اتنا مارتا کہ وہ مار مار کر تھک جاتا اور جب وہ تھک جاتا تھا تو حضرت بلال کو اٹھا کر باہر ڈال دیتا اور بچوں کو کہتا کہ تم مارو بچے بھی مارتے لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر احد احد کا نعرہ تھا اتنی تکلیفیں اٹھائے لیکن وہ دن بھی آیا کہ مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اثر کی نماز کا وقت ہے نماز نماز عصر کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے بتلایا کہ بلال نے مکہ میں جو تکلیفیں اٹھائی جو مجاہدیں برداشت کیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں بلال کو قبول کر لیا اور آگے فرمایا کہ بلال جبرائیل یہ کہہ کر گئے کہ اللہ کو تمہارا ایمان تمہارا مجاہدہ اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ تمہارے ایمان کی برکت سے اللہ نے پورے حبشہ والوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا یہ کوئی معمولی نام ہے تو مجاہدہ کرنے پر اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اور نصرت حضرت بلال نبی اللہ تعالیٰ کی یہ ہوئی ہے کہ حبشہ کے رہنے والے ہیں اور اللہ انہیں مسجد کا موزن بنا دیتا ہے مسجد میں ازان دے رہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے بلال موزن ہے حضر میں ہے حضرت بلال موزن ہے اور ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال مسجد میں ازان دیتا ہے ہے اور بلال کی اذان کی آواز تو عرش بری پر پہنچ جاتی ہے ایسے اللہ کی مدد آئی یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے فجر کی نماز کے لیے اور اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے وہ اذان دینے کے لیے مسجد نبوی میں آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو گئے وہ سوچ رہے تھے ازان کا وقت ہو گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری کھا رہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری کا وقت تو مکمل ہو چکا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سہری کھائے جا رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہری کا وقت مکمل ہو چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سہری کھائے جا رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھرڈ ٹائم کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہری کا وقت مکمل ہو چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی سہری کھائے جا رہے ہیں چوتھی مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم سہری کا وقت مکمل ہو چکا ادھر حضرت بلال نے یہ جملہ کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کھانا بن کر دیا اور فرمایا کہ بلال جب پہلی مرتبہ تم نے کہا ابھی سہری کا وقت باقی تھا دوسری مرتبہ کہا تیسری مرتبہ کہا شہری کا وقت باقی تھا اور اب بھی وقت میں امتداد ہوتا لیکن بلال جب تم نے اللہ کی قسم کھا لی اللہ بلال کی قسم کو رد نہیں کرتا ہے تم نے ادھر قسم کھائی ادھر اللہ نے سہری کے وقت کو مکمل کر دیا تو ایسی اللہ کی مدد آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاہدوں کی برکت سے ہدایت بھی نصیب فرمائے نصرت بھی ہے اور عذاب علیم سے نجات کے لیے بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں خود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہے کہ جب آخری وقت آیا ہے موت کا وقت ہے حضرت بلال حبشی رضی la puta la no como تکلیف ہے کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے چین ہو جاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی قریب میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی زبان سے نکل گیا واہ کربا واہ حسرتا ہائے افسوس ہائے میرے شوہر کی بے چینی وہ بیوی دیکھ نہیں پا رہی تھی آنکھوں میں آنسو تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے ہوش آیا دیکھا کہ میری بیوی رو رہی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے ف فرمایا کہ تو تو رو رو مت مت آج غمی کا دن نہیں ہے آج تو خوشی کا دن ہے آج تو وہ خوشی کا دن ہے کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا میں تجھے ایک راز کی کی بات بتلاتا اور خدا قسم میں نہیں بتلاتا لیکن چونکہ تو بہت رو رہی ہے اس بنا پر میں جب رات کو سویا ہوا تھا خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ بلال جب صبح کا وقت ہو تم سحری کر لینا روزہ رکھ لینا اور بلال اپنی بیوی کے دسترخوان پر سہری کر لینا انشاءاللہ شام کو جنت میں میرے ساتھ افطاری کرو گے اللہ کے نبی نے فرمایا بلال شام کو میرے ساتھ جنت میں افطاری ہوگی صحابہ رضوان اللہ مجمعین کا بیان ہے ہے کہ وہ دن جو پورا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا کا روزے کی حالت میں گزرا زندگی آخری دن ہے کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بڑی تکلیف میں تھے لیکن ہم نے دیکھا سورج گرو ہونے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز سے پہلے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہیں آسمان پر تھی بار بار اوپر دیکھتے تھے چہرے پر مسکرانت تھی اور بالکل مغرب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان سے جملہ نکلتا ہے اور حضرت بلال اللہ کو پیارے ہو گئے وہ نبی کے دسترخان پر افطار کرنے چلے گئے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں محنتوں کو رائے گا نہیں کرتا لہذا جو بھی ہم مشقت اٹھا رہے ہیں جو بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لئے فکر کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا ریٹرن ضرور مل کر رہے گا یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے اور یہ نیت کرو کہ جیسے ماہ مبارک میں ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی آئندہ گیارہ مہینے بھی ہمارے اسی طرح گزرے کہ ہم نمازوں کا احتمام کریں اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں پیا پیاری پیاری نعمتیں ہدایت نصرت اور عذاب علیم سے نجات ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما سفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین